رہی ہے میرے دل صدا مدینے سے یہ آ رہی ہے میرے دل صدا مدینے ہے ہم دم مدینے سے مدینہ کہتا ہے ہم دم مدینے سے تجھے ہے عائش کی ابدی مدینہ تجھے ہے ایشے کی مدین سے رہے نسیم مست چلے دل مدین سے نسیم مست چلے دل مدین سے مہار دل میں بسے دل خوشا مدین اٹھاؤ پادرے شرابے اٹھاؤ کشو پاد کسو ساورے دیکھو مہن کے آئی گھٹا ہر ہر مجھے تو جھوم کے آئی گھٹامدی جیسے پزائے دہل کو گھیرا ہے جس کی مئو جو بھی ہر کو گھیرا ہے جس کی مئو جو مگر چلامدی سے چلا چلامدی جہان بھر کے سکھانے کو اس کے اصول جہان بھر کے سکھانے کو کس کے اصول نشینا اٹھا مدینے سے خان نشینا اٹھا مدینے سے مدینہ جانے جنانو جہاں ہے کو سنے مدینہ جانے جنانو جہاں ہے ملین جان جنانو جہان گو سننے کون جنا چنا جنا مہینہ جان جنانو جہاں سے بسا فلک میں جو بس گیا مدیش بسا فلک میں جو بس گیا مدین بسا ہو میں جو بس گیا مدین گیا وہ خلد سے جو چلیا مدینے

فرما یہ حکم دے رسول اللہ کرم کے میں فرما تیرا کرم کے میں فرما یہ حکم فرما